حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اڑتالیس